ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اور مریم بنت عمران کی مثال دی ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور مریم نے اپنے رب کی شریعت اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ تعت گزار بندوں میں سے تھی